حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 6253